امر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتوں والے لشکر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب زاتر ختم ہو گیا تو ابتدا میں ایک دن ایک شخص نے تین اون ذبح کیے پھر تین ذبح کیے پھر تین ذبح کیے اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کر دیا کہ سواری کے جانور ختم ہونے لگے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار